السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچلتے کودتے چمکتے دمکتے ہوشیار سمجھدار ہمتن گوش ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی اور دیس دیس کی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک سچی کہانی ایک ہیرو کی کہانی ایسے ہیرو جو اللہ تعالیٰ نے جن کو اڑنا بھی سکھا دیا تھا نام ہے جعفر طیار سنتے ہیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے سگے بھائی تھے ان کے والد کا نام ابو طالب تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین اور دادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد ابو طالب اپنے چچا کے گھر رہنے لگے تھے اس لیے حضرت علی اور جعفر تیار آپ سے اور آپ ان سے بے حد محبت کرتے تھے ایک ساتھ اٹھنے بیٹھنے رات رہنے سہنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے اچھی طرح واقف ہو گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جعفر سے ہی محبت اس بنا پر نہ تھی کہ وہ چچا زاد بھائی تھے بلکہ حضرت جعفر بہت ہی نیک تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نیک فطرت اور نیک دل کی وجہ سے ان سے محبت کرتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ گھر والوں کے سامنے اسلام پیش کیا تو حضرت علی اسی وقت ایمان لے آئے سنی تھی نا کہانی اس کے بعد ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر رہے تھے کہ ابو طالب حضرت جعفر کے ساتھ ادھر آ نکلے ابو طالب نے بیٹے اور بھتیجے کو اللہ کی عبادت کرتے دیکھا تو بہت متاثر ہوئے حضرت جعفر سے کہا بیٹے تم بھی شامل ہو جاؤ یہ سنتے ہی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بائیں طرف جا کر کھڑے ہو گئے نماز ادا کی پہلی ہی بار اللہ کی عبادت میں اتنا مزہ آیا کہ پھر اس سے منہ نہ موڑا اور اللہ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا اس وقت اسلام قبول کر لینا آسان کام نہیں تھا کفار مکہ نے اسلام لانے کے جرم میں بڑے بڑوں کو ستانے اور تکلیف دینے میں کوئی کثر اٹھانا رکھی تھی جب تک ابو طالب زندہ رہے قریش کی مخالفت کو روکتے رہتے تھے لیکن ان کے انتقال کے بعد اب کس کا دباؤ تھا جسے مکے کے لوگ مانتے چنانچہ انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی حضرت جعفر بھی ان سے نہ بچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ قریش کے ظلم اب بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں تو مسلمانوں کو حکم دیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں پیارے نبی کا یہ حکم سنتے ہی مسلمانوں کی ایک جماعت نے حبشہ کی طرف راہ لی حضرت جعفر بھی ان کے ساتھ تھے یہ لوگ وہاں پہنچے ہی تھے کہ پیچھے سے قریش کا ایک گروہ پہنچا ان کا وہاں جانے کا مقصد یہ تھا کہ ہجرت کرنے والوں کو پھر واپس لایا جائے یہ لوگ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں پہنچے اور اس سے درخواست کی کہ ہماری قوم کے چند ناز سمجھ نوجوانوں نے اپنے دادا کے مذہب سے پھر کر دوسرا دین اختیار کر لیا ہے اور وطن سے بھاگ کر آپ کی حکومت میں چلے آئے ہیں ہم کون کے بزرگوں رشتے داروں نے بھیجا ہے کہ انہیں آپ کے ملک سے واپس لے جائیں امید ہے آپ ہمیں ان کو لے جانے کی اجازت دیں گے نجاشی نہایت سمجھدار اور نیک طبیعت کا بادشاہ تھا اس نے تحقیق کیے بنا واپس کرنا مناسب نہ سمجھا مسلمانوں کو دربار میں بلا کر پوچھا وہ کون سا مذہب ہے جس کے لیے تم لوگوں نے اپنا خاندانی مذہب چھوڑ دیا ہے مسلمانوں نے نجاشی کی اس بات کا جواب دینے کے لیے حضرت جعفر کو آگے کیا اس موقع پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غیر مسلم مجمع کے سامنے تقریر فرمائی آپ نے فرمایا اے بادشاہ ہماری قوم بہت ہی جاہل تھی ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے مردار کھاتے تھے برے کام کرتے تھے پڑوسیوں کو ستاتے تھے ہم میں طاقتور کمزوروں کا خون چوس لیتا تھا ہم اپنے رشتہ داروں کا حق مار لیتے تھے اور دن رات برائیوں میں لگے رہتے تھے اللہ نے ہم ہی میں سے ایک شخص کو ہمارے پاس رسول بنا کر بھیجا ہم اس شخص کی ہر بات سے اچھی طرح واقف تھے اس کی پوری زندگی کا ہر کام ہمارے سامنے تھا ہم نے اس کو ہمیشہ سچا اور دیانتدار پایا پاک باز اور نیک ثابت ہوا ہم اس کی بزرگی کو بھی اچھی طرح جانتے تھے اس نے ہم کو بتوں کی پوجا سے منع کیا شرک سے روکا ایک اللہ کے ہونے کا بتایا سچائی اور امانت داری کا سبق دیا پڑوسیوں رشتے داروں سے محبت کرنا سکھایا اور ہمیں بتایا کہ ہم جھوٹ نہ بولیں بے قصور کسی کا خون نہ بہائیں دھوکہ دھاندلی برائی کے قریب بھی نہ جائیں یتیم کا مال نہ کھائیں کسی پر غلط الزام نہ لگائیں بت پرستی کو چھوڑ کر ایک خدا پر ایمان لائیں نماز پڑھیں روزہ رکھیں زکوٰۃ دیں ہم اس پر ایمان لائیں اور اس کی باتوں پر چل پڑے بتوں کو پوجنا چھوڑ دیا اس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی جان لینے پر تل گئی انہوں نے طرح طرح ستا کر ہمیں پھر برے کاموں کی طرف لانا چاہا اب ان کے ظلم ہماری برداشت سے باہر ہو گئے تو ان اللہ کے رسول کے حکم سے ہم آپ کی حکومت میں چلے آئے یہ تقریر سن کر نجاشی نے کہا تمہارے نبی پر جو کتاب نازل ہوئی اس میں سے کچھ پڑھ کر سناؤ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کی قرآن کی آیات سن کر نجاشی بہت متاثر ہوا اس نے کہا خدا کی قسم یہ اور تورات ایک ہی چراغ کا نور ہے اور مکے کے قریش سے صاف کہہ دیا میں انہیں کبھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا قریش کا یہ داؤ خالی گیا تو انہوں نے ایک اور چال چلی وہ پھر نجاشی کے دربار میں گئے اور کہا حضور یہ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان لوگوں کا کیا خیال ہے نجاشی نے جواب دینے کے لیے مسلمانوں کو پھر بلایا اور اس سوال کا صحیح جواب دینے میں مسلمانوں کو ہی ڈر تھا کیونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھتے ہیں اور اسلام اس عقیدے کو رد کرتا ہے انہیں ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو صحیح بات کہنے پر نجاشی ناراض ہو جائے لیکن حضرت جعفر نے پکا فیصلہ کیا جو بھی کچھ ہو سچ ہی کہیں گے چنانچہ انہوں نے کہا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ پیغمبر اور اس کی روح مانتے ہیں یہ سنا تو نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا عیسیٰ بن مریم اس سے اس تنکے کے برابر زیادہ نہیں ہیں قریش ناکام واپس ہوئے اور حضرت جعفر مسلمانوں کے ساتھ حبشم میں رہنے لگے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت فرما گئے اس کے بعد سات ہجری میں جب خیبر فتح ہو گیا اس وقت حبشہ سے یہ مسلمان بھی مدینہ پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی محبت تھی جب حضرت جعفر ان سے ملنے کے لیے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے گلے سے لگا لیا اور پیشانی کو چوم کر فرمایا میں نہیں جانتا کہ مجھے جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے یا خیبر فتح ہونے کی اس کے بعد آٹھ ہجری میں جنگ موتا میں تین ہزار مسلمانوں کا ایک لاکھ رومیوں سے مقابلہ ہوا زید بن حارثہ سپا سالار تھے حضرت جعفر بھی اس جنگ میں شریک ہوئے زید شہید ہوئے تو جھنڈا آپ کو تھما دیا گیا وہ جھنڈا لے کر کافروں کی صفوں میں گھستے اور دور تک انہیں مارتے جاتے مگر ہر طرف سے دشمنوں نے انہیں اپنے نرغے میں لے لیا تمام بدن زخموں سے چور ہو گیا دونوں ہاتھ کٹ کر گر گئے مگر اس وقت بھی ہمارے ہیرو کا یہ حال تھا کہ جب ایک ہاتھ شہید ہوا تو دوسرے ہاتھ سے جھنڈا پکڑ لیا وہ بھی کٹ کر گرا تو اس حالت میں بھی انہیں جھنڈے کو نہیں گرنے دیا اسے سینے سے دبا لیا اور اسی حالت میں رومیوں نے انہیں شہید کر ڈالا عبداللہ بن عمر اس جنگ میں شریک تھے وہ فرماتے ہیں میں نے جعفر کی لاش کو تلاش کر کے دیکھا تو صرف سامنے کی طرف پچاس زخم تھے تمام بدن کے سارے زخم تو نوے سے بھی زیادہ تھے لیکن خدا کی قسم کوئی زخم پیچھے پشت پر نہ تھا اس جنگ کا حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے فوراً معلوم ہو گیا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ اللہ نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے میں دو نئے بازو عنایت فرمائے ہیں ان سے وہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑتے رہتے ہیں یعنی کہ بازو پروں جیسے عربی میں اڑنے والے کو تیار کہتے ہیں اور اسی وجہ سے آپ کا نام جعفر تیار پڑ گیا حضرت جعفر بہت بہادر تھے اور بہت بڑے دل والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ابو المساکین یعنی مسکینوں کا باپ کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر تم میری صورت اور سیرت دونوں میں مجھ سے ملتے ہو یہی خوبیاں تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے چودہ خاص صحابیوں میں سے ایک سمجھتے تھے حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں بعض اوقات اپنے چچا علی سے کچھ مانگتا تو وہ انکار کر دیتے لیکن جب میں اپنے والد جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ دیتا تو حضرت علی کبھی انکار نہ کرتے تھے یہ ہیں ہمارے ہیرو حضرت جعفر تیار جن کو اللہ تعالیٰ نے پر دیے جن سے وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ